رمضان المبارک کے بارے میں اللہ سبحانہ ہوا نے فرمایا ہے رمضان رمضان القرآن کا مہینہ وہ ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا ہے یعنی رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ مہینے میں ایک بار مکمل قرآن مجید کی تلاوت کریں رمضان کے مہینے میں جو لوگ کبھی سارا سال میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ بھی قرآن کی تلاوت رمضان میں کرتا ہے کوشش کرتا ہے مسلمانوں کے عقیدے کی کتاب چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹی ہو یا بڑے سے بڑی اس میں آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ اللہ رب العالمین کوئی نیکی کا عمل اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو اگر عمل سنت کے مطابق ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے سنت کے مطابق نہیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ قبول و منظور بھی نہیں چاہے وہ وضو ہو چاہے نماز ہو چاہے حج ہو چاہے روزہ ہو کوئی بھی عمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ بھی ایک نیک عمل ہے اور اس کے اوپر بھی وہی اصول اور قاعدہ لگے گا لہذا قرآن کی بندہ تلاوت کرے تو سنت کے مطابق کرنی چاہیے سنت کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ام المؤمنین سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جامع ترمزی میں ہے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے سند صحیح ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے ان کا جواب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقف علی کل آیا یقطع آیتن آیتن آیا آپ ہر ہر آیت پر وقف کرتے تھے ہر ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے تھے آپ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یافیق ہو وقف کرتے پھر پڑھتے الحمد للہ رب العالمین سما یا پھر وقف کرتے پھر پڑھتے الرحمن الرحیم پھر وقف کرتے پھر پڑھتے مالک یوم الدین پھر وقف کرتے یہ چند ایتیں پڑھ کے سنائیں اور فرمایا ہا کا تو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کار یہی تھا یعنی ہر ہر آیت پر وقف کرنا یہ دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ ایسے ملا کر اکٹھے ایک سانس میں پڑھ دینا جب تک وہ حافظ صاحب اور قاری صاحب کا سانس ختم نہ ہو پڑھتے ہی چلے جانا یہ نبی رسلات اسلام کی سنت کے خلاف ہے اور جو لوگ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا ہے خالف ہی تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور حکم اور طریقے اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان کو فتنہ نہ پہنچ جائے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا دردناک عذاب انہیں نہ پہنچے یہ چار پانچ ایسے دو تین ایسے ملا کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ مصر کے کاریوں سے سیکھا ہے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا آپ ہر آیت پر وقف کرتے تھے چاہے آیت چھوٹی ہوتی چاہے بڑی جس طرح کے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے یہی سوال کیا گیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کیفا کانت قراءته صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسے تھی آپ قرآن کیسے پڑھتے تھے وہ فرماتے ہیں کانت قراءته مدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت ہوتی تھی لمبا کھینچ کر تیزی کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے بلکہ الفاظ کو لمبا کھینچتے انہوں نے بھی بطور مثال سورہ فاتحہ کی پہلی تین ایتیں پڑھ کے سنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور فرمایا کانا یا مدو اللہ لفظ اللہ کو بھی لمبا کھینچتے یا مدو الرحمان لفظ الرحمن کو بھی لمبا کھینچتے یا مدو الرحیم لفظ الرحیم کو بھی لمبا کھینچتے کی رات ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ تیری کے ساتھ دگڑ بگڑ نہیں کرتے تھے کہ یامون تالا مون یا کچھ سمجھ ہی نہ اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں وارت قرآن قرآن پر ٹھہر ٹھہر کر اور پھر فرمایا نہ ہم نے یہ قرآن آپ کو پڑھایا ہے تو پڑھایا بھی ٹھہر ٹھہر کر ہے تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا چاہیے وقف کر کر کے آیات پہ رک رک کے الفاظ کو کھینچ کھینچ کے لفظ کو پورا حق دے کے سمجھ آئے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی صورت پڑھتے لیکن چھوٹی صورت پڑھتے ہوئے وقت اتنا لگا دیتے تھے کہ عام طور پہ لوگ لمبی صورت پڑھتے ہوئے اتنا وقت نہیں لگاتے آپ چھوٹی صورت کی کراد کرتے لیکن وہ اپنی سے اپنی نسبت لمبی صورت سے زیادہ لمبی ہو جاتی یعنی چھوٹی صورت کو بھی آپ اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ پڑھتے تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لمبی حدیث ہے مختصر سناتا ہوں صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ میری خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ایک تکیے کے اوپر لمبائی کے رخ سارا رکھ کے سو گئے اور میں نے اسی تکیے کے چوڑائی کے رخ سارا رکھا اور سو گیا جب تک اللہ نے چاہا ہم سوتے رہے رات کا آخری پہر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے مشکیزہ لٹکا ہوا تھا مشک پانی سے بھری ہوئی تھی آپ نے کھڑے ہو کر وضو کیا بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر وضو کیا اس کے بعد آپ مسلح پہ چڑھے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر میں نے دیکھا میں بھی اٹھا اسی مشکیزے کے پاس گیا کھڑے ہو کر میں نے وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا آپ نے مجھے کان سے پکڑا میرا کان مروڑا مجھے اپنے پیچھے سے گھما کے دائیں جانب کھڑا کر دیا ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے مجھے آپ نے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا میں نے سنا آپ سورت البقرات کی تلاوت کر رہے کیا اللیل ہے تحجد کی نماز ہے سورت بکرا کی تلاوت کر رہے تھے میں نے سوچا آپ سو ایتیں پڑھ کے رکو کر لیں لیکن آپ پڑھتے گئے کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا چلو دو سو ایتوں کے بعد رکو کریں گے آپ پڑھتے گئے میں نے دل میں سوچا چلو سورت بکرا ختم ہوگی تو پھر آپ رکو کریں گے آپ پڑھتے گئے حتیٰ کہ سورہ بقرہ ختم ہوئی آپ نے سورت نسا شروع کر دی سورت نسا ختم ہوئی پھر آپ نے سورت آل عمران پڑھی پھر آپ نے رکو کیا یہ ایک رکت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراوی نماز تحجد کی تقریباً چھ سے زائد سپارے بنتے ہیں یہ کہتے ہیں اچھا اتنی لمبی کراط اور طریقہ کار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے تھے ماں مرت بھی آیا تو عذاب اللہ واقع آئندہ عذاب والی آیت ہوتی جہاں پر آیت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے وہاں پر رکتے اللہ سے پناہ مانگتے کہ اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے و ماہ مرت بھی آیا تو رشنا تن اللہ واقف آئندہ جب آیت میں اللہ کی جنت کا اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا وہاں آپ رکتے اور رک کر اللہ تعالیٰ سے الرب کی رحمت کا سوال کرتے تسبیح والی آیت گزرتی آپ ٹھہرتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کار تھا تو یہ ایک سنت طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا نماز ہو چاہے غیر نماز ہو نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے نماز کے علاوہ بھی تلاوت ہوتی ہے جب بھی بندہ تلاوت کرے اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق تلاوت کرے بڑا ظلم اور بڑے ستم کی بات ہے کہ نماز پڑھنے والے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو تقویر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک زور لگاتے ہیں نماز سنت کے مطابق پڑھنے کے لیے آمین پہ رفلی دین پہ سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ مناظرے کرتے ہیں بڑے بڑے درائل دیتے ہیں لیکن اسی نماز میں جب قرآن مجید کی تلاوت کی باری آتی ہے تو پھر سنت کو بھول جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی اصل اور ٹھیک اور بہتر طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سارے طریقوں میں سے بہترین طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ شر عموری محدہ اور کاموں میں سے بدترین کام وہ ہیں جو لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں نبی کا طریقہ کچھ اور ہے اور یہ کام کرتے ہیں کسی اور طریقے سے یہ بدترین طریقہ ہے اور اس بدترین طریقے کا نام وکل محدود بد بدعت ہے اس طریقے کا نام جو لوگ اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں وہ کلو بدعت عطم اور ہر بدعت گمراہی والی ہوتی ہے اور ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے

علی فقی کھا تھے کیا فائدہ نہیں نہیں چورن ہاں۔ سے مفت دے گیا پانی پیتی ہے شہری کی روٹی پھر دکھا دی جاندی کی وجہ سی روٹی کھا کے بڑی ساری جی جن سے روٹی کھا دو ایک تے گرمی ہاں دوجا پانی پی پی کے ماتا وجی ہوندی ہن کتھے کوئی شے کھا دی جاوے شہری ٹائم ہی اپنے اوتے ظلم کر کے نا ایک روٹی کھائی دی وہ ٹھیک دے شروع ہو گئے اے اعتراض کو بعد کھا گے ٹھیک سب سن کے تذکرہ کھا گے اگر بولے کہ آج تک

کر کتنی سفا دے جانے ہمزا کونی نے چاڑ دین گے کتنی سفا دے بٹھا دے پہلے پروجیکٹ تمام کر دیں لوگے پیچھا کر کے جی، اچھا، پھر بھی کچھ نہ کچھ کھلے جی روٹی کھادی قاری صاحب ہن کھان کے ترابیاں پھر کنے پڑھون گے ترابیاں تو بعد حافظاں دا طریقہ ہی ہے ہاں جنے ترابیاں پڑھونیاں نے وہ ترابیاں تو بعد ہی کھا گے Thank you. ہو جگلا اکثر آبادی بریلوی ہوں بریلوی لوگ پڑھتے ہیں یہ سارے بھاگے نہیں

See?